سیدنا زید بن خالد جوہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مسلمان خیبر میں فوت ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم خود ہی اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھ لو یہ سن کر صحابہ کے چہرے متغیر ہو گئے آپ نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو فرمایا تمہارے ساتھی نے اللہ کی راہ میں مال غنیمت میں سے خیانت کی ہے پھر ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں یہودیوں کے موتیوں میں سے کچھ موتی ملے جو دو درہموں کے برابر تھے حدیث نمبر اکتیس سو پچپن مسند احمد